سعید بن مسیب کہتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزر ہوا اور وہ مسجد میں اشعار پڑھ رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان کی طرف غصے کی نظر سے دیکھا اور کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں شعر پڑھ رہے ہو آگے سے سیدنا حسان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا آپ سے بہتر ہستی کی موجودگی میں میں شعر پڑھا کرتا تھا پھر وہ سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا حسان میری طرف سے جواب دے اے اللہ روح القدس کے ذریعے اس کی تائید فرما سیدنا ابو حرار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں یہ سن کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ واپس چلے گئے اور سمجھ گئے کہ حسان کی مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں حدیث نمبر تیرہ سو چوہتر مسند احمد